وہ مرنے والا ہے اب سوا دو سال حکومت کی ہے تو اپنے ایک عالم قاضی کو بلا کر کہتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں میں نے تین بادشاہوں کو خود دفن کیا عبد الملک چچا ولید چچا زاد بھائی سلیمان چچا زاد بھائی ان تین بادشاہوں کو میں نے خود قبر میں اتارا جب میں نے ان کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو ایسے چہرہ ہوتا ہے جب ہم فکس کر دیتے ہیں تاکہ قبلہ رخ رہے تو کہا میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ادھر سے ادھر ہو چکا تھا اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے تینوں بڑے خوبصورت ولید کا رنگ ذرا ساملہ تھا باقی سلیمان تینوں کے رنگ سیا اور چہرے ادھر یہ کیا وجہ تھی ان کو مرے ہوئے اب تیرہ سو سال ہو چکے ہیں تیرہ سو سال سے کچھ اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ بے نمازی نہیں تھے یہ شرابی نہیں تھے یہ زانی نہیں تھے یہ بے روز نہیں تھے ولید بن عبد الملک تہجد میں دس سپارے روزانہ نفلوں میں پڑتا تھا یہ صرف ایک کام تھا ان کا ظالم ظالم ظالم تھے تو اللہ نے ان کی نمازیں مردود کر دیں روزے مردود کر دیے حج مردود کر دیے اور ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے اور عمر بن عبدالعزیز اب مرنے لگا ہے اسی تخت پر بیٹھا اسی پر بیٹھا تو رجا سے کہتا ہے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا جب عمر بن عبدالعزیز کی میت کو چارپائی کے ساتھ اس کی قبر کے قریب کیا گیا تو ایسے جیسے ہوا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس میں ایک پرچہ بڑا سارا ایسے لہراتا ہوا کر عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ گرا جب اس کو پرچے کو اٹھایا گیا تو اس پہ دو سطریں لکھی ہوئی تھیں پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سطر من اللہ عمر اپنے اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات عطا کر دی تین بر اعظم کا بادشاہ کر سکتا ہے تو ڈی پی او نہیں کر سکتا سیشن جج نہیں کر سکتا انسپیکٹر نہیں کر سکتا M P M N A نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے اور جب ان کو قبر میں اتارا تو رجا کو وسیعت فرمائی تھی کفن کھول کے مجھے دیکھ لینا تو میں ان کے کفن کی گیرا کھولی تو کیا دیکھا ادھر ہی چہرہ جدھر فٹ کیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چودوی کا چاند قبر میں اتر آیا لیکن ان کی حکومت کیسی تھی جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک سالے ہیں مسلمہ بن عبد الملک وہ کہنے لگے امیر المومنین امیر المومنین تم نے اپنے بچوں پہ بڑی زیادتی کی ہے بارہ بیٹے تھے کہنے لگے کیا کہا تم مر رہے ہو تم نے اپنے بچوں کے لیے چند پیسے بھی نہ چھوڑے کہ یہ کچھ روٹی کھا لیتے تو کیا کرو گے کیا کرو گے تیری اولاد کیا کرے گی تیرے بات تو عمر بن عبدالعزیز کا جواب سنو پلے باندھو دل کی کتاب پہ لکھ لو فرمانے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا نہیں حرام کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا پھر عمر کہنے لگے مسلمہ اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا اگر نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں پھر اپنے بچوں کو بلوایا ان کو دیکھا تو رونے لگے اکتالیس سال کی عمر میں تو فوت ہو رہے ہیں زہر دیا تھا خود خاندان والوں نے ان کو دیکھ کے رونے لگے کہنے کے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام پیسہ اکٹھا کرتا اور دولت کے انبار لگا تھا لیکن اس کے بدلے میں میں آگ میں جلتا دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا اور تمہیں اللہ سے لینا سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا میں نے تمہیں دوسرا راز سکھا دیا ہے جب ضرورت پڑے میرے اللہ سے کہہ دینا وہ تمہیں کبھی ضائع نہ کرے گا اس بات کے بیس سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے اور ہشام کی اولاد جو ایک ایک بچے کے لیے دس دس لاکھ درم چھوڑ کے مرا تھا اس کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے خیرات مانگا کرتی تھی اور حکومت ایسی کی ہے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا ہمیں نئے کپڑے تو لے لو بنو میاں نے بڑی ٹھاٹ سے حکومت کی کہ ہمیں کپڑے لے لو ابا سے کہو کپڑے لے لے عید کے لیے نئے کپڑے نئے کپڑے تو عمر جب آئے گھر میں تو بیوی فاطمہ نے کہا بیوی کا نام فاطمہ تھا عبد الملک کی بیٹی تھی کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں تو اس پر حضرت عمر نے کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں اور اس وقت تین بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا مسلمان کوئی نہیں بچا تھا اور بیت المال پیسے سے بھرا پڑا تھا فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں تو ان کی بیوی نے کہا میں آپ کو ایک راستہ بتا تھا کہ کیا آپ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گی گھر بیٹھے مزدوری کر لوں گی کہ یہ میں کر سکتا ہوں باہر تشریف لے کر اپنے خزانچی کو بلوایا مزاحم اس کا نام تھا فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے ہم نے بچوں کے کپڑے سینے تو اس پر ان کے خزانچی نے کہا آپ مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے آپ مجھے لکھ کر دے دیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تو بالکل چپ ہو اور گھر واپس آ کر فرمایا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں تمہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتا جب عید کی نماز پڑھائی اور خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے اپنی سج دھج سج دھج میں آن بان میں ٹھاٹھ باٹھ میں تو بچے بھی ملنے آئے انہیں پرانے کپڑوں میں تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیڑا پیو آدھا میں پتروں اوکھا کرا پر اللہ پہ ہر شے قربان کرنا ہی ایمان کی معراج ہے عمر کہنے لیں گے بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے تو ان کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبد الملک وہ باپ سے بھی دو چار قدم آگے تھے کہنے لیں گے امیر المومنین آج ہمارا سر اونچا ہے ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی آج ہمارا سر اونچا ہے ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی تو میرے بھائیوں پولیس تو مفت میں بدنام ہے نہیں خیر کوئی ایسے بدنام بھی ہے ہوتا بھی ہے لیکن آج سارے ہی تو ایسے ہیں نا میں آپ کو صرف ٹارگٹ کیوں کروں سارے ہی ایسے ہمارے ذمہ دار کوئی کم ظالم ہمارے مزدور کوئی کم ظالم ہے ہمارا مستری کوئی کم ظالم ہے جو آٹھ گھنٹے میں دو گھنٹے کا کام بھی نہیں کرتا وہ کہتا میں روٹی کی تو کھاؤں جی میں آٹھ گھنٹے کا کام آٹھ گھنٹے جی کروں تو ظلم و ستم ایسے پھیلا ہے یہ سبب ہے ہمارے زوال کا تو توبہ کرو اللہ کے دربار میں لوگوں کو سکھ پہنچاؤ اپنا رزق اللہ کے حوالے سمجھو وہیں سے آتا اللہ کی قسم تنخواہوں سے نہیں گزر